نغیمہ عبد الباقی ہم میں سے ہر شخص تربیت کے معاملے میں دلچسپی لیتا ہے کیونکہ تربیت ایک تہذیب یافتہ معاشرے کی بنیاد ہے خاندان چھوٹا ہو یا بڑا امیر ہو یا غریب تربیت کا محتاج ہے تربیت سے وہی لوگ استفادہ کر سکتے ہیں جو سنے تو عمل کریں تربیت کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا اسے سمجھے اور جو ہر وقت اس حاصل کردہ تربیت پر عمل پیرا ہوں زمانے نے ہمارے لیے بہت سی باتیں محفوظ کی تاریخ نے ہمارے لیے نوشتے چھوڑے گزشتہ گزشتہ شب و روز نے ہماری خاطر کئی ستو رقم کی مگر افسوس کہ ہم میں سے بہتوں نے اسے نظر انداز کیا ہم میں کتنے ہوں گے جنہوں نے زمانے کے کلمات تاریخ کے اوراق اور بزرگوں کے ملفوظات کو لائے کے توجہ اور قابل عمل سمجھا ہو اللہ عزوجل نے عورت کو ایک خاص مزاج طبیعت اور افتاد طبع عطا فرمائی ہے عورت اپنے اس خصوصی مزاج کو ایک کائنات آباد کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے یہ عورت ہی ہے جو آئندہ نسلوں کی تربیت کا کٹھن کام کرتی ہے یہ عورت ہی ہے جو امت کی نگہبانی کرنے والوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے یہ عورت ہی ہے جو ان مجاہدوں کو تیار کرتی ہے جو قوم کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں ایک مسلمان خاتون اگر اپنا یہ فرض بطریق احسن سر انجام دے تربیت کا حق ادا کرے تو اسلامی معاشرہ مضبوط و متحد و توانا ہوں توانا ہوگا پیدائش اور پرورش گزشتہ صدی کے بیس کے اشرے میں نعیمہ عبد الحسن گاؤں میں پیدا ہوئی یہ گاؤں الجیزہ کمشنری کے سب التفیح کے ماتحت ہے یہ گاؤں الجیزہ کے جنوب میں واقع ہے یہاں کے باشندے زیر مصر کے باشندوں کی طرح سادہ مزاج مگر محنت کش اور بردبار آپ کے والد کاشتکار تھے اور ایک زمین کے مالک تھے اسی زری زمین پر کاشتکاری آپ کا ذریعہ معاش تھا آپ کے اہل و عیال کا اسی پر گزارا تھا آپ کے چار بیٹے محمد عبد الباقی محمود احمد اور تین بیٹیاں زبیدہ فاطمہ اور نقیمہ تھیں دیہاتی ماحول کی وجہ سے آپ رسمی تعلیم سے محروم نہیں مگر آگے چل کر آپ نے اپنے عمل سے مجاہد خواتین کی تاریخ کے کئی صفحات لکھے شادی اور اولاد 1936 میں آپ کی شادی آپ کے چچا زاد الاستاد حسنی سے ہوئی رب کریم نے اولاد جس نعمت نیامت سے نوازا اللہ تعالیٰ نے چار بیٹے اور دو بیٹیاں عطا فرمائی ان کے بیٹے ہیں کمال احمد ماجد اور محمد مؤخر ذکر 1942 میں پیدا ہوئے وہ اس وقت جون 2009 مصر کی مدلس شورا کے رکن ہے وہ اس وقت یعنی جون 2009 مصر کی مدلس شورا کے رکن ہے اور بیٹیاں فاطمہ اور عائشہ ہیں حامل کا مقام و مرتبہ نعیمہ کی ام مزاد حسنی احمد عبد الباقی الملیحی 1936 میں ہی ایک معروف شخص تھے ان کا صرف نہ صرف اپنے خاندان اور برادری میں اونچا مقام تھا بلکہ پورا گاؤں ان کی عزت کرتا تھا حسن الملیحی جون 1914 میں اسی گاؤں میں پیدا ہوئے جوان ہے تو کاشتکاری کو ذریعہ معاش بنا لیا آپ کے بھائی محمد احمد الحاج گاؤں کے مکھیا تھے حسنی کا ایک بھائی ڈاکٹر تھا جس کا نام عبد تھا آپ نے جوانی میں ہی اخوان المسلمون سے متعارف ہوئے امام حسن البنا کا خطاب سننے اور اسے سے ملاقات کی سعادت ملی پھر آپ نظام خاص سے منسلک ہو گئے اور اس نظام کے مخلص ترین افراد میں شمار ہونے لگے آپ ضلع کی مقامی کونسل کے رکن منتخب ہوئے تو امام البنا نے آپ کو مبارک دی آپ کی اس کامیابی پر اخوان المسلمون کے اخبارات نے بھی مبارک دی مبارکبادی 1948 میں جماعت اخوان المسلمون کے مکتوب الارشاد کے رکن منتخب ہوئے سب ڈویژن اصف میں اخوان المسلمون کی پہلی بنیادی کمیٹی کے بھی رکن بنے ففٹینتھ نومبر نائنٹین کو نظام خاص کی ایک جیپ پکڑی گئی تو آپ کے بھائی نے بتائے بغیر آپ آپ آپ کے کے کے ہتھیار اٹھا کر دریائے نیل میں میں پھینک اس جیپ کیس ملزم ٹھہرائے گئے پر انگ قراشی پاشا قتل کا الزام بھی لگا ان دونوں مقدموں سے باعزت بری ہو گئے eight December nineteen forty eight کو اخوان المسلمین کو غیر قانونی قرار دیا گیا تو آپ بھی دیگر اخوان کی طرح گرفتار ہوئے اس سے پہلے پولیس کے آدمیوں نے شہر کے وسط میں ایک بم پھینکا اور اس کا الزام آپ پر لگا دیا تھا کہ گرفتاری کا کوئی بہانہ آتا ہے جماعت کی بحالی اور حسن الملیحی کی خدمات جیل سے رہا ہونے کے بعد آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر جماعت کو قانونی طور پر بحال کرانے کی جد و جہد کی جماعت بحال ہو گئی اکتوبر 1951 میں حسن الحدیبی کو اخوان المسلمون کا مرشد عام منتخب کر لیا گیا جبکہ حسن الملیحی مقتول ارشاد کے منتخب ہوئے انقلاب میں اخوان کی شمولیت کے بارے میں آزاد افسروں سے مذاکرات کرنے والے مکتب الرشاد کے مؤثر افراد میں سے ایک آپ بھی تھے انقلاب میں اخوان کی شمولیت اور ان کے کردار کے بارے میں بعض اخوان اور فوجی افسروں کے مابین طویل مذاکرات ہوئے جمال عبد ناصر اور کچھ افسران انقلاب سے پہلے حسنی الملیحی سے ملنے ان کے گاؤں جاتے رہے تھے اور محترم الحسنی کے ہاں یہ لوگ ہفتہ وار تعطیلات گزارتے تھے حسن ملیحی کی گرفتاری اور رہائی آپ 1954 میں گرفتار ہوئے آپ کے ساتھ بہت سے اخوان کی گرفتاری بھی عمل میں آئی تھی مگر آپ اسی سال رہا ہوئے اخوان میں نمایاں کردار ادا کرنے کی وجہ سے المنشیا ڈرامے کے فوراً بعد یعنی اکتوبر 1954 میں پھر گرفتار کر لیے گئے اور 1957 میں دیگر اخوانی بھائیوں کے ساتھ رہا کر دیے گئے مگر حکومت نے آپ کی کڑی نگرانی کرنا شروع کر دی آپ کی برادری کے لوگوں کا مزاج سخت تھا اور یہ لوگ کل میں حق کہنے میں بے باک تھے اور حکومتی اقدامات سے بالکل بے خوف تھے جیل میں مختلف پیشوں سے وابستہ اخوان میں ہم آہنگی الحاظ سعد الجزار جیل کی قید و کی یادداشتیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جماعت اخوان کے تین آدمی جیل میں چہل قدمی کر رہے تھے یہ <clears throat> یہ تینوں تینوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور باتیں بھی کرتے جاتے تھے ڈاکٹر احمد الملت فزیشین تھے حسنی عبد الباقی جو زمیندار تھے اور عبد العزیز دکاندار تھے چنانچہ کیمپ کمانڈر نے مجھے آواز دے کر بلایا اور کہا یہ تینوں آدمی کافی دیر سے اکٹھے قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں اور آپس میں باتیں کر ہیں آخر لوگ کس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں ایک ڈاکٹر ایک کسان اور ایک دکاندار میں نے جواب دیا ڈاکٹر الملک تو طبیب ہیں ظاہر ہے وہ دل کے بارے میں گفتگو کریں گے مگر وہ دل نہیں جسے آپ جانتے ہیں مگر وہ دل بلکہ وہ دل جس کا تذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خبردار جس میں ایک لوتھڑا ہے اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم ٹھیک رہے گا اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے یاد رکھو وہ ٹکڑا دل ہے لہذا ڈاکٹر صاحب مانوی قلب کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں گے نہ کہ حصے قلب کے بارے میں حسنی عبد الباقی زمیندار ہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پودے کی قلم ہو تو وہ اسے ضرور کاشت کر دے لہٰذا وہ زمین کی آباد کاری اور زراعت و باغبانی کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے اس پر کیمپ کمانڈر نے کہا ٹھیک ہے مگر ڈاکٹر اور دکاندار کا کیا تعلق ہو سکتا ہے میں نے جواب دیا سبزی فروش ہو یا پرچون پر فروش دونوں تاجر ہیں تاجر کے لفظ میں چار حروف ہیں تا تے علیف جیم اور تے تے علیف جیم اور رے تے سے مراد تقوی ہے علیف سے مراد امانت ہے جیم سے مراد جرعت من اور رے سے مراد روف و مہربان میں نے کہا سب اخوان ان موضوعات پر باتیں کیا کرتے ہیں جن سے اپنے اسلام کی خدمت بجا لا سکیں اس پر کیمپ کمانڈر بولا میں اس عجیب و غریب جماعت میں ڈاکٹر کسان اور تاجر کے باہمی تعلق پر حیران ہوں دو اخوان قائدین کے مابین مصالحت 1943 میں جب اخوان کی بڑی تعداد جیلوں سے باہر آ گئی تو محترم حسنی ملیحی نے استاد تلمسانی اور استاد سالے اشماوی کے مابین اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کام کیا چنانچہ مجلہ الدعوہ ایک بار پھر شائع ہونے لگا پارلیمان کا رکن منتخب ہونا مصر سے باہر اخوان کی دعوت کو دیگر ممالک میں مستحکم کرنے اور عربی اسلامی اور مغرب ممالک کے ساتھ اخوان کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں استاد مصطفیٰ مشہور استاد کمال سنانیری استاد عباس سیسی اور استاد احمد حسانی وغیرہ نے اہم کردار ادا کیا انور استادات سے ملاقات کرنے والے وفد میں پروفیسر صالح عبدو <coughs> پروفیسر صالح ابو رقیق اور ڈاکٹر احمد الملت شامل تھے اس وفد نے سادات کے سامنے ملک کی صلاح و بہبود کی خاطر جماعت اخوان کا وہ نقطہ نظر پیش کیا جسے انجینئر عثمان احمد عثمان نے <coughs> تحریری شکل دی تھی حسنی عبد الباقی 1984 میں پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے ان کے ساتھ اخوان کی طرف سے حضرات بھی پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے الحاج حسن جودا الحاج حسن الجمل استاد محمد المراغی اور استاد محمد ششتانی حسنی عبد الباقی کا شمار اہل اصف کے نزدیک انتہائی سخی انسانوں میں ہوتا تھا آپ کو اصف کے باشدوں کی محبت و عقیدت ملی تھی وہ آپ کی اولاد سے بھی آپ کی اولاد سے بھی محبت اور احترام سے پیش آتے چنانچہ آپ کو پارلیمنٹ کے انتخاب کے لیے بالکل بھاگ دوڑ کرنا نہیں پڑی ووٹ مانگنے کے لیے آپ کو اپنے گھر سے باہر تک نہیں نکلنا پڑا حسنی عبد الباقی کی وفات آپ نے اپنی ساری عمر اخوان المسلمون کی دعوت پھیلانے میں گزار دی اور میں کو وفات پائی نعیمہ کی خدمات و صفات سطور بالا میں ہم یہ جان چکے ہیں کہ نعیمہ کے شوہر نعیمہ کی خدمات و صفات سطور بالا میں ہم یہ جان چکے ہیں کہ نعیمہ کے شوہر حسنی عبد الباقی کو اخوان اور نظام خاص میں اہم مقام حاصل تھا آپ اپنی ضلع کی مقامی کونسل کے رکن بھی تھے ان تمام ذمہ داریوں کی ادائیگی میں انہیں نعیمہ کا بھرپور تعاون حاصل تھا انہیں ذمہ داریوں کے بجا لانے کے, کے تقاضوں نے نیما کی مزاج و طبیعت کو ایک مخصوص ڈھک دیا تھا آپ اپنے خاوند کے تمام امور کو ترتیب دیتی اور ان کی تمام مہمات کی مہمات کی ادائیگی میں ان کے ساتھ تعاون کرتی حسنی نظام خاص میں شامل تھی لہذا آپ ان کے رازوں کی حفاظت کر دیں پھر الحاد حسنی کو دعوت کے فروغ کے لیے زیادہ تر سفر کرنا پڑتے تھے جب وہ 1948 میں مکتب الانشاد کے رکن بنا لیے گئے تو نعیمہ نے اس حقیقت کا ادراک کر لیا کہ اب دعوت تنہا ان کے شوہر کی ذمہ داری نہیں رہی بلکہ وہ اس میں برابر کی شریک ہے چنانچہ اسلام کے صحیح مفہوم کو روشناس کرانے کے لیے آپ گاؤں کی عورتوں سے ملتی اگرچہ آپ لکھی پڑھی نہیں تھی تاہم اس کو اسلام کی اصول تعلیمات سے بخوبی واقف تھی آپ قریبی دیہات میں جا کر وہاں بھی دعوت کے لیے محنت کرتی چونکہ آپ کے شوہر کو دعوت میں بھی نمایاں مقام حاصل تھا اور پھر وہ سماجی حیثیت سے بھی اعلیٰ حیثیت کے مالک تھے اس سے نعیمہ کو دعوت و تبلیغ میں کبھی کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا آپ کے گاؤں والے اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ بخشش و سخاوت میں میاں بیوی ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے گویا جو دو عطا میں دونوں کا مقابلہ تھا نعیمہ اپنے رشتہ داروں اور گاؤں والوں کی ہر ممکن مدد کرتی گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ نعیمہ کی زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ انہوں نے کسی سوال کرنے والے کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹایا ہو یا کسی ضرورت یا کسی ضرورت مند کی مدد نہ کی ہو آپ ایک بہادر جرت مند اور رازداں خاتون تھی آپ کے شوہر چونکہ نظام خاص کے ایک قائد تھے اس لیے ان کے اس منصب کا تقاضا تھا کہ آپ ان, تم ان کے تمام رازوں کی حفاظت کریں حسنی کے بارے میں ان کے کسی رشتہ دار یا گاؤں کے کسی بھی آدمی سے معلوم نہ تھا کہ وہ نظام خاص سے منسلک ہیں حتیٰ کہ ان کی اولاد بھی اس بات سے بے خبر تھی اولاد اور عزیزوں کو اس وقت معلوم ہا جب 1947 میں نظام خاص کی ایک جیپ پولیس ایک جیپ پولیس نے پکڑی اور انکوائری شروع ہوئی تو حسنی عبد الباقی کا نام اس سلسلے میں سامنے آیا پھر جب النقراشی کے قتل کے مقدمے میں آپ پر براہ راست الزام لگا تو نعیمہ نے آپ کے ہتھیار چھپا دیے حالانکہ یہ ہتھیار غیر قانونی نہ تھے بلکہ ان کے رکھنے کے لیے باقاعدہ سرکاری لائسنس لیا گیا تھا آپ چونکہ ضلع کونسل کے رکن تھے اس لیے آپ کو یہ ہتھیار اپنے پاس رکھنے کی سرکاری طور پر اجازت تھی مگر نعیمہ کو اس بات کا احساس تھا کہ ان مواقع پر حکومتی ادارے لائسنس یافتہ اسلحہ اور بغیر لائسنس اسلحہ میں فرق نہیں کرتے اور نہ ہی یہ دیکھا جاتا ہے کہ ملزم ضلع ہے یا نہیں ہے لہذا آپ نے دور اندیشے سے کام لے کر اس اسلحہ کو چھپانے میں ہی سمجھی امام حسن البنا کے دور میں اخوان کی زندگی خطرات و حادثات سے دو چار تھی جنگ فلسطین شروع ہوئی تو اس میں کافی ذمہ داریاں نعیمہ کے شوہر پر تھیں انہوں نے مغربی اور مشرقی صحرا سے اسلحہ اٹھا اکٹھا کرنا تھا اسلحے کی صفائی و تیاری کے بعد اسے حیت العربیت یعنی عربی ادارے کے سپرد کرنا تھا جس کے نگراں الحاج محمد امین الحسینی مفتی فلسطین تھے اس قسم کے حالات میں نعیمہ عبد الباقی نے اپنے گھر کے معاملات کو بحسن خوبی چلایا بچوں کی بہترین تربیت کی آپ نے اپنے بچوں کو والد کی غیر حاضری کی کمی محسوس نہ ہونے دی آپ نے ایک سلیقہ من بیوی اور ایک ذمہ دار ماں کے فرائض سر انجام دیے جہاد فلسطین میں شرکت کے بعد ایک دشوار گزار مرحلہ آیا یہ تھا آپ کے شوہر کی گرفتاری اب شوہر اپنی اہلیہ اور اپنے بچوں سے دور جیل میں بند تھے اس دوران آپ ثابت قدم رہی شوہر کی وفادار اولاد کی غمخوار اور دعوت دین کی خدمت گزار شوہر رہا ہو کر جیل سے باہر آئے اور پھر اپنی سابقہ سرگرمیوں میں اثر انو مشغول ہو گئے شب و روز کی آمد و رفت جاری رہی پھر وہ وقت آیا جب انقلابی فوجی افسروں اور اخوان المسلمین کی قیادت کے کی قیادت کے مابین مذاکرات ہوئے ان باہمی ملاقات ان باہمی ملاقاتوں کا تفصیل سے تذکرہ مکتب الارشاد کے رکن اور وکیل استاد حسن حسن الاشماری نے اپنی کتاب مذاکرات حارف میں کیا ہے اس کتاب میں انہوں نے حسنی عبد الباقی کا کردار بیان کیا ہے یہ اجتماعات اور ان میں ہونے والے مذاکرات 23 جولائی کے انقلاب کے سلسلے میں ہوئے نہیں ماں ان مذاکرات سے اچھی طرح آگاہ تھی کیونکہ جمال عبد الناصر نے حاجی حسنی عبد الباقی کے ڈیرے پر ایک ہفتے کے لیے تربیتی کیمپ منعقد کیا تھا آپ ان سب شرکا کو کھانا وغیرہ بھیجتی تھی ان تمام باتوں سے بے خبر ہونے کے باوجود آپ نے اپنے شوہر سے کسی کسی معاملے میں میں بحث نہیں کی کی اور نہ ہی ان کے معاملات قسم مداخلت کی انقلاب آیا مگر جلد ہی انقلابی فوجی کونسل نے اپنی روش بدل لی ان کے اس رویے سے نعیمہ بہت دل برداشتہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کرتی رہی جنوری 1954 کے واقعات میں آپ کے شوہر بھی پابند سلاسل رہے تاہم آپ نے صبر کیا کیونکہ آپ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ دعوت اللہ کے راستے میں قید و بند معمول کی چیز ہے واقعے میں میں آپ کے شوہر دو سال سے زائد تک جیل رہے ہم اپنی بہادر اور صابر خواتین کا تذکرہ اس لیے نہیں کر رہے کہ عوام اخوان اور اخوات کے مسائب و عالم سے آگاہ ہوں بلکہ اس بیان سے ہمارا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ یہ پرعزم خواتین ایک ایسے دور میں ان صفات سے تھی جس دور میں کسی کو حکومت کے خلاف سر اٹھانے اور کل میں حق بلکہ اسلام سے وابستگی برائے نام تھی فساد عام تھا آپ کو خال خال ایسی عورتیں ملیں گی جو باحجاب ہوں اور جو اپنے پروردگار کی شریعت کی پابند ہوں لوگ ستمگر حکمرانوں کے خلاف خوف سے مروب اور جرت و شداد سے محروم تھے یہ تھا وہ دور جس میں اللہ کی پاک باز نیک سیرت بندیوں نے اللہ کے دین کی خاطر کام کیا اللہ کی شریعت پر عمل کیا اہل باطل کے ظلم ستم اور رسانی پر صبر کیا لہٰذا یہ غیور خواتین اس بات کی حقدار ہے کہ ان کے نام سنہری حروف میں لکھے جائیں اور نور کی کرنوں سے ان کی داستانی شجاعت رقم کی جائے صنف نازک کے لیے ان تمام دکھوں کو جھیلنا ان سب غموں کو برداشت کرنا بظاہر بہت مشکل معلوم ہوتا ہے مگر جب اسی صنف نازک کے قلب میں ایمان کی چنگاری چنگاری سلگتی ہے تو ایک مضبوط چٹان بن جاتی ہے دکھوں کی آندیاں اس سے ٹکرا کر اپنا راستہ بدل لیتی ہیں مخالفین کے تند و تیز جھونکے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے نئی ماں دعوت دین کے پر آشوب اور کٹھن راستے کی نشیب و فراز سے آگاہ تھی وہ اس پر خطر راستے کی رکاوٹوں سے واقف تھی وہ اس عمل کے تقاضوں سے آشنا تھی وہ اس کی وادیوں سے باخبر تھی 1965 میں ان کے خاوند کو ایک بار پھر جیل کی تاریکیوں نے نگل لیا وہ ان اندھیروں میں تو طویل عرصہ تک پڑے رہے حتیٰ کہ انور السادات کے دور میں ہوئے مگر ان کی رفیق حیات نے حق رفاقت ادا کرتے ہوئے ہمت نہیں ہاری وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کا واسطہ کسی وقتی کسی وقتی ہنگامے و حادثے سے نہیں بلکہ ان کا تعلق ایک جہاد مسلسل سے ہے انہیں اپنے خاوند اور اپنی اولاد کے ساتھ مل کر جہاد کرنا ہے ان کے شوہر اخوان قائدین کی معیت میں امور دعوت کو سر انجام دینے کے لیے بڑے بڑے کاموں میں منہمک تھے تاکہ اس فکر و نظریے کو مصر کی سرحدوں سے باہر بھی پھیلایا جائے اور اخوان کی ایک بین الاقوامی تنظیم قائم کی جائے نئی ماں کو ایک نئی مہم تھی اور وہ یہ ہے کہ ان کے کے شوہر نے 1984 قومی اسمبلی انتخاب میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا اگرچہ محترمہ ماں کی عمر ساٹھ سال سے تجاوز کر گئی تھی مگر اس موقع پر یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ دوبارہ جوان ہو گئی ہیں آپ نے بھی بقدر استطاعت اس انتخابی معرکے میں بھرپور حصہ لیا اپنے شوہر کی حامیوں کا خیر مقدم کیا ان کے لیے خرد و نوش کا اہتمام کرنا ان اور ان کی خاطر توازن کا بندوبست کرنا یہ سب آپ نے اپنے ذمہ لے لیا آپ نے اپنے گاؤں کے غریبوں اور ناداروں کا بھی خیال رکھا اور مقدور بھر ان کی خدمت کی کھانے پینے کا سامان اور ملبوسات ان کے گھروں میں بھیجوائے الیکشن کے دن تو آپ ایک شولہ جوالہ کی مانند تھی اور انتہائی مستقبی سے سرگرم عمل تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے شوہر کو ان انتخابات میں کامیابی کا مرحلہ کیا خیر و خوبی سے گزر گیا مگر آپ پر اس کے بعد مختلف بیماریوں نے ہجوم کیا بدن آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگا پھر بھی آپ گاہے گاہے ہمت عالی سے کام لے کر مختلف اہم امور سر انجام دے دیتی مگر جب ٹوئنٹی فورتھ میں آپ کے رفیق کے حیات نے خالق حقیقت خالی کے حقیقے سے جا ملے تو آپ کو سخت دھچکا لگا آپ ان کی جدائی پر مغموم تھی یہ غم بڑھتا گیا حتیٰ کہ 1994 میں آپ کا جس دکھ درد اور رنج و علم سے ہمیشہ کے لیے نجات پا گیا آپ اپنے گاؤں میں آسود خاک ہوئی راجون نوال محمد عبد الحادی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا مسلمان عوام کو ہمیشہ سے تحریک اسلامی کی سرگرمیوں سے واقف رہنے کا اشتیاق رہا ہے یہ ان خواتین و حضرات کی سیرت و کردار جاننے کے کے لیے بیتاب رہتے ہیں جو اسلام صحیح مفہوم سے آشنا تھے اسلام کے لیے زندہ رہے اسلام کے لیے اسلام کے ساتھ زندہ رہے اور اسلامی کی خاطر قربانیاں پیش کرتے کرتے پروردگار کے حضور پہنچ گئے ان کا متمہ نظر اور مقصود زندگی صرف اور صرف اللہ سبحانہ کی رضا تھا نزاکت حص احساس لطیف اور رقت قلب کی صفات سے متصف ان خواتین و حضرات نے اپنے خون کا دیا تاکہ دین وطن کی حفاظت کر سکے یہ اللہ سے کیے گئے اپنے سودے پر خوش و خرم رہے انہوں نے ان لوگوں کی ذرا بھی پروانہ کی جو ان کی حقیقت حال سے ناشنا تھے یہ عالی ہمت نفوس قدسیہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہوں گے تو یقیناً رحمت الہیہ نے ان کا استقبال کیا ہوگا علی جریشہ کا جذبہ للہیت ان کی مجاہدہ و اہلیہ میں بھی سرائیت کیے ہوئے تھا مصری سرکار نے علی جریشہ کو پکڑ کر جیلوں کی تاریخ چار دیواری میں پھینک دیا مگر یہی قید و بند ان کے لیے باعث افتخار اور ان کی اہلیہ کے لیے سبب اجر و ثواب بنی پیدائش تربیت اور خاندان فورٹین تھرٹی ایٹ کا دن تھا کہ استاد محمد عبد الحادی کو بیٹی پیدا ہونے کی بشارت دی گئی والد نے اس کا نام نوال رکھا یہ ان کی آخری بیٹی تھی اللہ تعالیٰ نے محمد عبد الحادی کو پانچ بیٹیاں اور دو بیٹے دیے تھے بیٹوں کے نام محمد جلال اور احمد ہے جبکہ بیٹیوں کے نام نجاح فائزہ ماجدہ کریمہ اور پھر نوال ہیں آپ نے ایک ایسے گھر نشو نما پائی جو نیکی و تقوی اور جذب اطاعت و فرما برداری سے مالا مال تھا آپ کے والد کی کوشش تھی کہ وہ اپنے بچوں کو اسلامی تربیت دیں اس لائق تحسین جذبے کا پس منظر یہ تھا کہ خود محمد عبد الحادی کو اپنے والد کے گھر میں صحیح نہج پر اسلامی تربیت ملی تھی ان کے والد کا گھر مشرقی کمشنری کے دیرب نجم گاؤں میں واقع تھا یہ گاؤں تمدن جدید مفاسد سے پاک تھا اس عبدالحادی نے فطرت کے ماحول میں پرورش پائی تھی ان کی تمنا تھی کہ اپنی اولاد کے دل و دماغ میں بھی اسلامی تربیت کے اثرات پیوست کر دے یہ تھا وہ ماحول جس میں نوال نے پرورش پائی چنانچہ آپ کے والد نے اپنے اولاد کو اسلام سے وابستگی اخلاق حسنہ اور مطالعہ قرآن کی رہنمائی کی ان تین خصوصیات کو اولاد کے دل و دماغ میں سمونے کے بعد وہ ان کی طرف سے مطمئن ہو جاتے تھے وہ ان پر دنیوی تعلیم کے دروازے بند کرنے کے حق میں نہ تھے وہ تنگ نظر نہ تھے بلکہ وسیع نظر تھے چنانچہ نوال نے بھی ابتدائی تعلیم اور گھر کی تربیت کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کی انہوں نے 1962 میں قاہرہ یونیورسٹی کے کامرس کامرس کالج سے اپنی تعلیم مکمل کر لی شادی خانہ آبادی تعلیم سے فارغ التحصیل ہوئی تو رشتہ مانگنے والوں نے دروازے پر دستک دینی شروع کر دی مگر یہ خوش نصیبی علی جریشہ کو ملنا تھی علی جریشہ آپ مشرقی کمشنری کے علاقے دیرب نجم کے گاؤں میں 1935 میں پیدا ہوئے دس سال کی عمر کو پہنچے تو اخوان المسلمون سے متعارف ہے آپ انٹرمیڈیٹ کی تعلیم کے لیے قاہرہ آئے اس کے بعد یل یل بھی کیا سویز میں نائب العام کے وکیل مقرر ہوئے پھر آپ نے چار سال تک پارلیمنٹ میں ملازمت کی اٹھائیس برس کی عمر میں شادی ہو گئی نائنٹین سکسٹی فائیو میں گرفتار ہو کر السجن الحربی یعنی جنگی جیل میں آٹھ سال تک قید رہے نائنٹین سیونٹی تھری میں رہا ہوئے رہائی کے بعد سعودیہ چلے گئے آپ نے دنیا کے بہت سے ملکوں کے دورے کیا ان میں سر فہرست امریکہ ہے نیو یارک کی اقوام متحدہ کی مسجد میں ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعے پر آپ نے انگریزی میں خطبہ دیا یہ تو تھا علی کا مختصر تعارف جنہیں نوال سے شادی کرنے کی سعادت سعادت ملی یہ کیوں نہ ملتی کہ وہ دلہن کے ماموزاد ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے حسن اخلاق بلندی کردار اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا تھے اولاد 1963 میں شادی بھی اس وقت علی جریشہ کی عمر 28 سال کی تھی مصر اپنی زندگی کے اہم موڑ سے گزر رہا تھا دو سال پہلے 1961 میں مصر اور شام کا اتحاد ختم ہو چکا تھا ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے اللہ نے علی جریشہ اور نوال کو اولاد سے نوازا جس کی تفصیل حزب ذیل ہے پہلا بیٹا محمد حشام 1964 میں پیدا ہوئے آپ نے آرکیٹیکچر انجینئرنگ میں جرمنی سے پی ایچ ڈی کی دوسرا نمبر فاطمہ نائنٹین سکسٹی فائیو میں پیدا ہوئی ایل ایل بی کیا تیسرا دعا یہ علی جریشا کے جیل سے رہا ہونے کے بعد نائنٹین سیونٹی فور میں پیدا ہوئی بی اے تک تعلیم پائی چوتھا عبداللہ نائنٹین سیونٹی سکس میں پیدا ہوئے انہوں نے جرمنی سے ہی ایم بی بی ایس کیا پانچواں ہانی نائنٹین سیونٹی فائیو میں پیدا ہوئی چھٹا شیما میں پیدا ہوئی اخوان کی صفوں میں اخوان المسلمون کی دعوت نے دلوں میں اپنا مقام بنا لیا تھا امام حسن البنا لوگوں کے دلوں کی دھڑکن تھے لوگ ان کی شیریں و معطر گفتگو سننے کے لیے لپکتے تھے مصر کے تقریبا ہر گھر میں اخوان کی دعوت داخل ہو چکی تھی امام البنا نے ورزشی کا جو نظام متعارف کروایا تھا وہ اخوان کی ہر شاخ کے لیے باعث عزت و فخر تھا ان کی کی صفوں ترتیب حسن اخلاق اور شاندار پریڈ نے بہت سے نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کر لیا تھا اللہ کے دین اور اس کی دعوت سے محبت رکھنے والا نوجوان اخوان میں دلچسپی لینے لگا ہر غیرت مند نوجوان اپنے وطن کو قابض انگریز سے آزاد کروانا چاہتا تھا علی جریشا بھی انہیں نوجوانوں میں شامل تھے جو اوائل عمر میں ہی اخوان سے متاثر ہو گئے تھے بعد میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے گئے تھے وہاں اخوان سے مزید متعارف ہوئے جب ان کی شادی اپنی پھوپیزاد نوال سے ہوئی تو وہ دعوت اخوان کے لیے کام کر رہے تھے وہ اخوان سے متاثر ہونے پر یوں روشنی ڈالتے ہیں مجھے ابتدائی تعارف اس وقت ہوا جب میری عمر دس اور تیرہ سال کے درمیان تھی میں یف کے علاقے کے ایک شہر سمبولا وین میں رہتا تھا وہاں پر اخوان سے بہت متاثر ہوا اخوان کے نوجوان فجر کی نماز سے پہلے گاؤں میں گھومتے انتہائی شدید اور سرد موسم تھا یہ نعرہ لگاتے یا مومنین السلاح اس وقت مصر پر انگریزوں کا قبضہ تھا اخوان کے اسکاؤٹ ایک جیسی وردی پہنے پیلا ربن لگائے قطاروں میں پریڈ کرتے ہوئے چلتے تھے اس کالم کے آگے ایک بھائی چل رہا ہوتا تھا جس نے سبز پرچم اٹھایا ہوا ہوتا تھا پرچم پر دو تلواریں قرآن مجید خصوصی علامت اور لفظ ادو بنا ہوا تھا وہ باقاعدہ اور منظم انداز سے آگے آگے چلتا وہ پانچ نعرے لگا تھا اللہ غایتنا وغیرہ ان نعروں کا آغاز اور اختتام اللہ اکبر وللہ الحمد پر ہوتا تھا جب جنگ فلسطین ہوئی تو میں تیرہ برس کا تھا استاد حسن البنا اور اخوان کے لشکر عوام کی نظر مسئلہ فلسطین کی طرف مبزول کرانے میں کامیاب ہو گئے لوگ پہلی بار فلسطین کے بارے میں سن رہے تھے مصری وزیر اعظم ہوں فلسطین کا وزیر اعظم نہیں ہوں لہٰذا امام البنا کا اقدام عوام کے جذبات و احساسات میں مسئلہ فلسطین کو داخل کرنے کا سبب بنا اور آپ اس مقصد میں بڑی حد تک کامیاب ہوئے پھر میں جب قاہرہ منتقل ہوا اور اخوان سے متعارف ہوا تو ان کے موقوف کی حقانیت و صداقت کا مزید قائل ہوا پھر پھر جب جب وغیرہ جیسے پاک باز حضرات کو شہید کیا گیا تو میں ان واقعات سے بہت متاثر ہوا ان روح فرسا حالات میں یہ شعر کتنے برمحل تھے جس کا ترجمہ ہے کیا بات ہے کہ دن کے بجائے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں اور وہی حکمراں ہیں زمین بے گناہوں کے خون سے ازار ہے آسمان زمین کی مانند رو رہا ہے دریائے نیل کے پانیوں میں آگ دکھائی دے رہی ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پوری قوم نعرہ لگا رہی ہے حکمرانی اللہ کی ہے نہ کہ شریروں اور بدماشوں کی پھر شاعر نے عبد الناصر کو مخاطب کر کے کہا جس کا ترجمہ یہ ہے اے ابو جہل ٹھہر جا مصر نے حق کا ارادہ کر لیا ہے وہ کمینوں کی حکومت نہیں چاہتا اے امریکہ کے دم چھلے اور اے امریکی یہودیوں کے غلام اور پٹھو تو اللہ جبار کے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتا کال کوٹری میں ابھی نوال اور محمد عبد الحادی کی شادی ہوئے دو سال کا عرصہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ حکومت مصر نے اخوان المسلمون پر ایک ضرب کاری لگائی عسکری خفیہ ایجنسی اور سول تفتیشی عملے کی گاڑیاں سیٹیاں بجا رہی تھیں ان کے خام اس بات کا اعلان اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ عبد الناصر نے ایک تنظیم کا سراغ لگا لیا ہے یہ تنظیم حکومت مصر کا تختہ الٹنا چاہتی ہے یہ اخوان مسلمین کی تنظیم ہے عبد الناصر نے اعلان کر دیا کہ جن لوگوں کو پہلے گرفتار کیا گیا تھا انہیں اب بھی گرفتار کیا جائے اور تنظیم 1965 کے افراد کو حراست میں لے لیا جائے 25 اگست 1965 کی رات تھی نوال نے اپنے گھر کے صدر دروازے پر پہم دستک کی آواز سنی ان کے تصور میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ان کا شوہر اخوان و مسلمون کا ایک رکن ہے یہ انکشاف اسی رات ہوا جب فوجی سراغ رسانی کے محکمے کے کارکنوں نے ان کے گھر پر دھاوا بولا اور ان کے خاوند کو چھین کر لے گئے بیوی اپنے شوہر سے جدا بھی اور دو بچے اپنے باپ سے بچھڑے جیل میں عبد الحادی پر اتنا تشدد کیا گیا کہ اسے بیان کرنا بھی رونگتے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے اتنا تشدد بہت بہت کم لوگ ہی برداشت کر سکتے ہیں رسانی و تشدد کے بعد انہیں عدالت کے روبرو پیش کیا گیا جس نے بارہ سال قید با مشقت کی سزا سنائی عبد الحادی قانون دہ ہونے کی وجہ سے دوران قید حکومت کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے جھگڑا کرتے تھے تاکہ اپنے بھائیوں کے لیے جیل میں کچھ سہولیات حاصل کر سکیں حکومت تنگ انہیں فتنہ پرور قرار دے دیا اور جیل سے نکال کر قطع جیل میں بھیج دیا اس فیصلے سے آپ کے اہل خانہ کو بہت پریشانی ہوئی آپ کی اہلیہ محترمہ نے اپنے رب کے فیصلے کو بلا چون اچرا مان لیا اور صبر و برداشت سے کام لیتے ہوئے پروردگار عالم سے اجر ثواب کی امید رکھی وہ گھبرائی نہ اکتائیں نہ اپنے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ مطالبہ کیا بلکہ اس کڑی آزمائش میں ان کے لیے بہترین سہارا بنی جس کا عہد عبد الحادی کے صبر و ثبات پر عمدہ اثر پڑا جنوری 1970 میں شوہر نے اپنی اہلیہ کو عید کے موقع پر مبارکباد دیتے ہوئے پیغام بھیجا محراب حق سے جس میں ہم محراب حق سے جس میں ہم کھڑے ہیں اور اس میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا اعلان کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے الحشر آیت نمبر آٹھ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستا رہتے ہیں یہی راست بعض لوگ ہیں ہم اہل حق جن میں آپ بھی شامل ہیں کو محبت و وفا اور عہد اخلاص تو استقامت کی مبارکباد دیتے ہیں ایک اور موقع پر اپنے خط میں لکھتے ہیں شریک جہاد اللہ کے فضل سے ہمارے تعلقات اتنے مضبوط ہیں کہ ان میں کوئی درار پڑ سکتی ہے نہ سرد مہری اور بے وفائی کا یہاں کوئی دخل ہے جب تک ہمارے درمیان مقدس عقد زواج قائم ہے ہمارے تعلقات و روابط میں فاصلوں سے فرق پڑ سکتا ہے اور نہ مدت دراز اس میں کوئی تغیر ہے اس سلسلے میں نوال کا بیان ہے 1965 کے موسم گرما میں میرے سرتاج کو گرفتار کیا گیا تو مجھے گہرا صدمہ پہنچا یہ دکھ خاندانی اور ذاتی رنج سے کہیں بڑھ کر تھا انتظامیہ عدلیہ پر زیادتی کر رہی تھی مومن کو حرمت اور جج کی عزت پامال ہو رہی تھی تلاشی کی اجازت کے بغیر ہی گھروں پر چھاپے مارے جا رہے تھے کسی بھی شخص کو گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے بغیر پکڑ کر جیلوں میں ٹھونس دیا جاتا جاتا تھا تھا اس الحربی یعنی جنگی جیل میں بند کر کے پر بدترین تشدد تشدد کیا رسانی بربریت زیادتی یہ سب الفاظ جیلوں میں محصور اخوان کے بارے میں میرے کانوں میں پڑھتے تھے تو میں سوچا کرتی کہ وجہ جواز خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو تراش لی جائے مگر ان وحشیانہ سزاؤں اور ان پر ان پر تشدد کارروائیوں کے لیے تو کوئی وجہ جواز نہیں ہو سکتی اس قسم کی کہ انسانیت سوز مظالم تو صرف وحشیانہ ادوار حکومت اور اندھی و بے بصیرت ڈکٹیٹرشپ کا ہی کارنامہ ہو سکتے ہیں گھر والوں کا اپنے گرفتار عزیز کے بارے میں یہ پوچھنے کی بھی ہمت نہ ہو سکتی تھی کہ وہ مصیبت کا مارا کس قید خانے میں سڑ رہا ہے کیونکہ اتنا پوچھ لینا ہی پوچھنے والے کے اغوا کا سبب بن سکتا تھا اور اسے ہمیشہ کے لیے غائب کرنے کا بہانہ بھی عجیب و غریب الزام عبد الحادی کی گرفتاری کے بعد چھ ماہ تک اخبارات کے پہلے صفوں پر مجبور و مقہور صحافت کی طرف سے یہ بے بنیاد خبریں آنے لگی کہ ان پر حکومت کا تختہ الٹنے کا الزام ہے اور یہ کہ اگر انہیں بر وقت گرفتار نہ کر لیا جاتا تو دارالحکومت قاہرہ کو آزاد کرانے کے لیے ایک فوجی قوت کی کمانڈ کرتے اور اسے آزاد کرا لیتے مجھے اس تراشی پر حیرت ہوئی میرا خاموش تباہ شوہر پرسکون شہری ایک عسکری قوت کی قیادت کرنے والا تھا صاحب قلم صاحب صاحب سیف کیسے بن گیا اپنے کام سے کام رکھنے والا شخص اپنے دفتری امور میں صبح و شام منہمک رہنے والا آدمی جو کبھی پارلیمنٹ میں کام کرتا ہے اور کبھی پارلیمنٹ کی عمارت کے قریب ایک سرکاری ادارے میں تحقیقات کا ڈائریکٹر ہے جو خوراک میں کسی کمیٹی کا سربراہ ہے جو فقہ اسلامی انسائکلوپیڈیا میں مضامین لکھتا ہے جو فرانسیسی تعلیمات انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتا ہے جو شریعت اور قانون میں ڈاکٹریٹ کے لیے تحقیقی مقالہ تیار کر رہا ہے کیا یہ کیا اس سب کے بعد بھی اس کے پاس اتنا وقت بچ جاتا ہے کہ وہ غریب آرام بھی کر سکے کجا اے کہ وہ ملک مصر میں انقلاب برپا کرنے کے لیے انقلابی فوجی دستوں کی کمال سنبھال لے مگر آمریت کے پاس عقل کہاں ہوتی ہے کہ وہ اس کام سے کام لے ڈکٹیٹرشپ نہ سمجھتی ہے نہ سوچتی ہے اور نہ سنتی ہے اس کی عقل اس کے ڈنڈے یا اس کے بوٹوں میں ہوتی ہے کئی سال گزر گئے مگر ہمیں عبد الحادی سے ملنے کی اجازت نہ دی ہمیں جیلوں اور قلعوں کے سے کبھی کبھار آنے والے خطوط کا بےتابی سے انتظار رہتا تھا یہ خطوط ہی ان کی زندگی کا واحد ثبوت ہوتے کئی سال گزر گئے میں ہمیشہ اپنا دل تھامے رہتی کہ کہیں مجھے بھی وہ دوست خبر نہ ملے جو بہت سے خاندانوں کو مل چکی تھی کہ ان کا قیدی جیل سے فرار ہو گیا ہے اس خبر کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس قریب قیدی کی روح تو آسمان کی جانب پرواز کر گئی ہے اور اس کے پاک جسم کو زیر زمین چھپا دیا گیا ہے میں خطوط کو ہمیشہ کانپتے ہاتھوں سے پکڑتی مجھے ہمیشہ عبدالحادی کے بارے میں پریشانی رہتی تھی جیل میں پی ایچ ڈی کرنا انجینئر محمد اسروی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں علی جریشہ ملک کی پارلیمنٹ میں ملازم تھے انہیں قانون پر مکمل عبور تھا وہ ہمارے لیے رعایات و سہولیات حاصل کرنے کے لیے اکثر جیل حکام سے قانونی چارہ جوئی کرتے رہتے تھے حکومت انہیں فتنہ پرور اور مفسد قرار دے کر کنا جیل بھیج دیا گیا تھا اگست 1968 میں تنہا انہیں کنا جیل بھیجا گیا جیل کی خاص زبان میں اسے جلاوطنی کہا جاتا ہے ہمارے ان دو معزز بھائیوں علی محمد جریشہ اور عبد الستار فتح اللہ سعید نے شریعت اسلامیہ میں ڈاکٹریٹ کی تعلیم مکمل کرنے کی درخواست حکومت کو بھیجوائی حکومت نے ان کی درخواست منظور کی اور انہیں درکار دینی کتب جیل میں رکھنے کی اجازت دی اب ان کے پاس حوالے کی بیسیوں کتب یعنی المراجی پہنچ گئی یہ حضرات ہم قیدیوں کو کسی بھی کتاب سے استفادہ کرنے میں رکاوٹ نہ ڈالتے اول ذکر شریعت میں ڈاکٹریٹ کر لیا ان کا موضوع تھا المشروعت العلیہ اور مؤخر الذکر نے تفسیر القرآن الکریم کے موضوع پر ڈاکٹریٹ کیا دونوں نے امتیاز کے ساتھ ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کی اور دعوت اسلامی کے میدان میں اعلیٰ پایا جیل افسر کے ایک بےحدہ سوال پر علی جریشا کی حق گوئی علی جریشہ کو ایک عجیب و غریب صورتحال پیش آئی جسے مذہب کا خیز کہا جا سکتا ہے مگر آپ نے اس وقت جو جواب دیا وہ شہادت کے لیے تیار ہو کر دیا تھا محمد السروری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں آپ سے ایک جیل افسر نے اس عورت کی بابت دریافت کیا جو گھر سے باہر اس حال میں نکلتی ہے کہ کپڑے تو پہنے بھی مگر در حقیقت ہے لوگ اس کا سینہ بال اور ٹانگے دیکھتے ہیں حتیٰ کہ گھٹنے سے اوپر بھی دیکھتے ہیں پھر یہ ایسی دلکش خوشبوئیں لگا کر چلتی ہے کہ دور دور تک لوگوں کو اس کی خوشبو پہنچ جاتی ہے سوال یہ ہے کہ اگر عورت خوشبوؤں کے ساتھ باہر نکلے تو کیا وہ بدکار ہوگی نے اس افسر کو جواب دیا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی حدیث حدیث ہے جو کوئی عورت خوشبو لگائے کا ترجمہ ہے جو کوئی عورت خوشبو لگائے پھر لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگے تو زناکار ہے اس پر اس افسر نے کہا سنو علی میری اہلیہ بہت زیادہ تیز خوشبوئیں استعمال کرتی ہیں وہ وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں اس کا سینہ کھلا ہوتا ہے تو آئے علی اس عورت کا کیا حکم ہے علی جریشا نے اپنے آپ کو شہادت کے لیے تیار کر کے جواب دیا جناب وہ زناکار ہی رہے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ کر اب کر اب انہوں نے موت کا انتظار کرنا شروع کیا مگر ہوا یہ کہ وہ افسر بہت اونچی آواز سے ہنسا گویا اسے ہسٹیریا کا دورہ پڑا ہو علی جریشا نہیں پہنچایا نوال کا صبر و برداشت نوال نے شوہر کی کی دس سال جدائی کو صبر و برداشت سے قبول کیا اس طویل عرصے میں انہوں نے انتہائی دستی کی زندگی گزاری کیونکہ شوہر کی تنخواہ سے وہ محروم کر دی گئی تھی دس سال اسی حالت میں گزر گئے 1973 میں شوہر رہا ہو کر اپنے آشیانہ میں واپس آئے تو فراق فراق و علم کی گھڑیاں ختم ہوئی نوال نے ایک ٹیلی گرام وزیر عدل نائب العام اور چیف جسٹس کو بھیجا 1965 کے مراکز قوت نے میرے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا کیونکہ آپ نے نائب وزیر اعظم کے خلاف جھوٹی گواہی دینے سے انکار کر دیا تھا حکومت نے انہیں استفا دینے پر مجبور کیا گواہ ابھی زندہ ہے اور انکوائری زبان حال سے گویا ہے نوال کے شوہر اس آزمائش سے گزرنے کے بعد اپنے کچھ حقوق پانے میں کامیاب رہے کیونکہ آپ نے معاوضہ دینے کا مقدمہ دائر کیا تھا اور کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا تھا بعد ازاؤں اپنے وفادار اہلیہ کے ساتھ سعودی عرب گئے پھر جرمنی چلے گئے وہاں پانچ سال قیام کیا نوال اس قبرسینی کے باوجود اب مارچ 2008 تک اپنے کی زندگی کے سفر میں ان کی رفاقت کا حق ادا کر رہی ہیں